اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین پچھلی نشست جو ہماری ہوئی تھی علوم الحدیث میں اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ کون کون سی احادیث ہیں جن کو ہم استعمال میں نہیں لاتے اور بہت مختصر ایک لمحے دو لمحے کے اندر عرض کر دیتا ہوں ایک طرح کا کہ ذرا یاد دہانی ہو جائے کہ اس میں ہم نے اس طرح کی باتیں کی تھی کہ کچھ احادیث جن کا متن جو ہے وہ قرآن کے متن کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہو یا اپنے سے بہتر جو سند ہے کوئی ایسی حدیث جس کی اس سے بہتر صنعت ہو اس کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہو یا اس کا سیاق و سباق دیکھیں تو معاملہ کیا ہو اور ایک اور بھی بات غالباً رہ گی پچھلی دفعہ وہ یہ تھی کہ بہت سی روایات ہمیں باقاعدہ پتہ بھی چلتا ہے کچھ چیزیں ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور کچھ چیزیں ہیں جو آپ کی رائے ہے تو اس کو بھی پھر جانچنے کا ایک طریقہ ہے کہ رائے ہے وہ کیا ہے اس پہ کب عمل کرنا ہے نہیں کرنا ہے حکم ہے اس کا کوئی سیاق و سباق تو نہیں ہے کسی خاص سیاق و سباق میں کسی خاص حالات کے اندر کسی خاص سچویشن کے اندر اس کا عمل ہے یا اس کا عمل بالکل ہر موقع پہ ہے اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جو ہم نے پہلے بات کی تھی اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ہم نے کہا کہ پہلے سے اپنے سے بہتر صنعت کی حدیث سے ٹکراؤ نہ ہو یا آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث حسن ہے یہ ضعیف ہے یا اور نام ہوتے ہیں مرسل ہے موقوف ہے منقطع ہے مسترب ہے اس طرح بہت سے نام ہے موضوع ہے تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ حضرت اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ نے کیا فرمایا اور آپ نے آپ کے سامنے کوئی کام ہوا آپ نے اس کو منع نہیں فرمایا یا آپ نے خود کیا کام کیا ان ساری باتوں کو آگے بیان کرنے کے معاملے میں صحابہ بہت زیادہ محتاط تھے لیکن بہت جلدی ایک وقت آ گیا کہ جس کے اندر لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں منسوب کرنی شروع کر دی آپ سے غلط اقوال منسوب کیے گئے آپ سے غلط افعال منسوب کیے آپ سے غلط قسم کی روایات منسوخ کی گئی کہ بھی فلاں وقت یہ ہوا اور آپ خاموش رہے تو اس ان روایات کی چھان پھٹک کے لیے ان کو دیکھنے کے لیے کہ کون سی صحیح ہے کون سی قبول ہے کون سی مردود ہے اس کے لیے ہمارے آئمہ نے بہت محنت کی اور ایک مکمل نظام جو ہے اس کو ترتیب دیا اچھا اب وہ جو نظام ترتیب دیا وہ اتنا سخت ہے کہ اگر اس پہ صحیح معنوں میں عمل کیا جائے تو بڑی سہولت کے ساتھ ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم روایات جو ہے ان کی چھان پھٹک کر سکیں اور ہم ایک عام انسان بھی بڑے کم وقت میں یہ سیکھ سکتا ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کو سالوں کی ضرورت پیش آئے یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کیونکہ اکثر ایک بات ہمارے یہاں جوانوں کو کہی جاتی ہے اور کسی زبان میں مجھے بھی یہ سننے کو ملا ہے کہ کہا جاتا تھا کہ جو احادیث ہے وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض کریں جی تین سو سال بعد لکھی گئی تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کون سی حدیث درست ہے کیسے آپ چاند پٹک کر سکتے ہیں کتابیں تو بہت بعد میں آئی اچھا ایک تو یہاں پہ ذہن میں رکھیں بات کہ ذرا غور کریں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ حدیث بھی جو ہے وہ ایک طرح کی وہی ہے کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر کہہ دیا کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے تو آپ کا کہا جو ہے اگر اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی آگے سے آ نہ گیا ہو کبھی ایسے نہیں ایسے تو اس کا مطلب یہ ہوا وہ جو آپ کا کہا ہے وہی اللہ کی بھی منشا ہے وہی اللہ کی بھی مرضی ہے تو وہ بھی ایک طرح کی ہم کہتے ہیں کہ وہی ہے ہم وہی مطلو اور وہی غیر مطلو کی اصطلاحات استعمال کر سکتے ہیں وہی یہ جو ہے وہ قرآن ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے غیر مطلو وہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق کام کیے یا آپ نے کچھ کہا وہ ساری چیزوں ہم وہی غیر کہہ دیتے ہیں اچھا اب اگر قرآن کی حفاظت ہوئی ہے تو پھر وہی غیر مطلوب بھی حفاظت ہونی چاہیے لیکن قرآن نے کہہ دیا نماز قائم کرو نماز قائم کرنے کا طریقہ کہاں سے آئے گا وہ تو ہے غیر مطلوب سے آئے گا وہ تو پڑھی ویسے آئے گا اور پھر آپ نے اس میں کیا پڑھا کون سی وقتوں میں کون سی صورتیں زیادہ مناسب سمجھی پسند تھیں آپ کو وہ سارے معاملات وہ ہمیں قرآن سے تو نہیں ملتے وہ تو ہمیں ملتے ہیں روایات سے جس کو ہم احادیث بھی کہتے ہیں تو اب وہ کون سا طریقہ تھا ویسے تو اللہ نے کہہ دیا کہ ہم اس کی حفاظت فرمائیں قرآن کے اندر کہہ دیا اللہ نے کہ قرآن کے بارے میں لیکن اس کو دنیاوی اسباب کے حوالے سے جو طریقے اختیار کیے گئے ایک تو سب سے پہلے طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ بہت زیادہ لوگوں نے حفظ کیا قرآن کو بھی حفظ کیا اور بے تحاشا لوگوں نے حدیث کو بھی حفظ کیا اور آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ چونکہ اس کا صنعت کا نظام ہے تو انہوں نے صنعت کے ساتھ حفظ کیا اور حفظ کا یہ عالم تھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل ال رحمت اللہ علیہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کے صاحب نے یہ کہا کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے والد صاحب کو کتنی حدیث یاد تھی ان کا جن کو سات لاکھ حدیث اور بعد میں ایک اور روایت ہے اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا پہلی روایت درست ہے یا دوسری ہے کیونکہ ان کو جانچنے کی میں نے کوشش نہیں کی ٹھیک ہے نا یہ بھی ممکن ہے کہ بعد میں آپ نے مزید یاد کر لی ہوں کیونکہ بعد میں ایک اور روایت بھی ہے جس کے مطابق کہتے ہیں کہ ان کو ایک کروڑ حدیث جاتی اچھا اب یہاں پہ ایک دم سے کچھ لوگ جو ہے چونک جائیں گے کہ ایک کروڑ حدیث تو ہے نہیں تو ان کو ایک کروڑ حدیث کیسے یاد ہے اس پہ ہم بات کریں گے کہ ایک کروڑ حدیث کیسے بنتی ہے اور ہم جب کہتے ہیں کہ یہ جی، حدیث تو صرف فرض کریں اتنے ہزار ہے اتنے ہزار ہے تو وہ ہم کیوں کہتے ہیں اور وہ کروڑ کا کیا حساب ہے یہ آگے چل کے بڑا بات بالکل بالکل واضح ہو جائے گی پتہ چل جائے گا کہ کروڑ بن سکتی ہے ایسا مسئلہ اچھا تو ایک تو حفظ قرآن میں بھی یہی ہوا بہت زیادہ الفاظ تھے حدیث میں بھی یہی ہوا کہ بہت زیادہ الفاظ پھر قرآن کی درس و تدریس کا انتظام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا صحابہ کرام نے فرمایا تابعین نے فرمایا تبا تابعین نے فرمایا آج تک یہ طریقہ کار اسی طریقے سے جو ہے وہ چل رہا حدیث کے معاملے میں بھی اسی طرح ہلکے قائم حدیث میں بھی یہی بالکل اسی طرح سے معاملہ چلا مختلف حلقے قائم ہوئے لوگوں نے درس و تدریس کا اہتمام کیا صحابہ کے حلقے تھے یہ جو بات کہتے ہیں کہ جی، حدیث تو تو بہت بعد میں آئی صحابہ نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا یہ بالکل جھوٹ ہے صحابہ نے حلقے قائم کیے صحابہ کے بعد ان کے شاگردوں نے جن کو تابعین کہتے ہیں انہوں نے حلقے قائم کیے ان سے آگے تب تابعین نے حلقے قائم کیے اور یہ حلقے آج تک چلے آ رہے ہیں بس یہ ہے کہ آج ان کا ذرا انداز مختلف ہو گیا وہ اس پہ آگے چل کے وقت آئے گا تو ہم بات کریں گے سو ایک حفظ کا اہتمام اور دوسرا درس و تدریس کا اہتمام تیسرا اسی طریقے سے کتابت پر زور دیا گیا ٹھیک قرآن کی بھی کتابت پر زور دیا گیا اور احادیث کی کتابت پر بھی زور دیا گیا اب اس میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی، پہلی کتاب تین سو سال بعد آئی تھی یہ پہلی کتاب تو بخاری کی ہے یہ بالکل جھوٹ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں احمد بن حمل ان کی مسنت ابو مسند احمد آج بھی موجود ہے اس میں کوئی قریباً چالیس ہزار احادیث کا ذخیرہ ہے ان کے استاد ہیں امام شافی ان کی مسنت شافی آج بھی موجود ہے ان کے استاد میں ایک امام مالک ہیں ان کی معتا امام مالک آج بھی موجود ہے امام شافی کے ایک اور استاد امام محمد ان کی کتاب آج بھی موجود ہے امام محمد کے شاگرد امام ابو استاد شاگرد نہیں استاد امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ کی مسند ابو حنیفہ آج بھی موجود ہے پھر ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کثیر تعداد میں احادیث آپ سے مروی ہیں آپ کے شاگرد جنہوں نے کتاب لکھی جس کے اندر احادیث اکٹھی کی وہ کتاب آج بھی موجود ہے یہ کہنا کہ جی پہلے تو کوئی کتابیں تھی نہیں کتابت تو ہوئی نہیں یہ بالکل جھوٹ ہے اور ہمارے بچوں کو گمراہ کرنے کا ایک راستہ ہے ایک طریقہ ہے اچھا پھر اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صحابہ نے بھی لکھی صحابہ نے بھی لکھی ہے جی، نہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے شاگرد نے لکھی اچھا۔ انہوں نے خود نہیں لکھی وہ اس طرف لے کے جاتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ صحابہ نے بھی لکھی یہ کہنا کہ صحابہ نے نہیں لکھی یہ بالکل غلط ہے اور جھوٹ ہے وہ اس میں پھر روایت میں لے آتے ہیں کہ فلاں وقت میں فلاں صحابہ جو تھے صحابی نے انہوں نے حدیث کا ذخیرہ آگ لگا دی فلاں وقت میں فلاں نے یہ کیا فلاں وقت میں فلاں نے یہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں وقت میں حدیث لکھنے سے منع فرمایا تھا جی۔ اس طرح کی باتیں اب یہ ساری گفتگو جب بغیر سے آپ کو سباق اس کا کانٹیکسٹ ہی کوئی نہیں ہے ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ تو جب کوئی کانٹیکس نہیں ہے اس کا سیاق و سباق نہ ہو تو اصل بات پتہ نہیں چلتی ہے کہ کیوں ہوا کیا ہوا مثلا تحریف کی کوششیں ہمارے یہاں بھی ہوئی ہیں بہت زیادہ قرآن میں بھی تحریف تحریف کی کی ہوئی احادیث میں بھی ہوئی اچھا تحریف دو تین طریقے سے ہوتی ہے ایک تو ہے جس کو ہم کہتے ہیں جانتے بوجھتے ایک سازش کے تحت کی جاتی ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے ایک تحریف ہوتی ہے جو انجانے میں ہو جاتی ہے اس میں دو طرح کی تحریفیں زیادہ جو ہیں وہ آپ کو ملیں گی اور ہماری جو پرانی کتب رہی ہیں آسمانی کتب جیسے انجیل ہے زبور ہے تورات ہے اور مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے جو صحائف ہیں ان کے اندر آپ کو یہ دونوں طرح کی تحریفیں بھی ملیں گی اب مثلا مثال کے طور پر کسی نے قرآن کا ترجمہ کیا کسی دوسرے ملک میں اب فتوحات ہو گئی ہیں اسلام پھیل گیا ہے انہوں نے سمجھانے کے لیے کسی نے فرض کرے تو وہاں کی زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا یا جیسے ہمارے یہاں اردو میں ترجمہ ہوتا ہے اچھا یہ بات طے ہے کہ جس طرح عربی جو قرآن والی عربی ہے اس کو سمجھنے والا شخص قرآن کو پڑھے گا اس کا جو فہم ہوگا وہ جب آپ کسی اور زبان میں اس کو ڈالتے ہیں تو وہ بالکل وہی چیز سامنے آنا یہ ممکن نہیں ہے اور اس کی میں کئی بار پہلے بھی بات آپ کو کر چکا ہوں کہ ایک ایک کیفیت کے لیے ایک لفظ علیحدہ ہے کہ مطلب بیٹھا ہوا تھا کھڑا ہوا تھا بیٹھ گیا تو ایک علیحدہ لفظ ہے لیٹا ہوا تھا بیٹھ گیا علیحدہ لفظ ہے تلوار ہے تو تلوار کے لیے نو سو سے زائد الفاظ اس وقت موجود تھے ہر کیفیت کے حساب سے لفظ بدل جاتا ہے ہم ایک سیف تلوار کہہ دیتے ہیں سیف تو لیکن اصل میں اور بے تحاشا الفاظ موجود ہیں کون سا لفظ کس کیفیت میں ہے لیکن جو باقی زبانیں ہیں ان زبانوں میں یہ حال نہیں اب اب یا تو مفہوم کے انداز میں ترجمہ کیا جائے تو لفظی ترجمہ تو ممکن ہے اس کا قرآن کا جو ہے وہ نہیں ہے کیونکہ وہ ہو نہیں سکتا جیسے رحمان رحیم رحمان رحیم کا ترجمہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہم کہہ دیتے ہیں مہربان رحم کرنے والا اصولی طور پہ دیکھا جائے تو مہربان رحم کرنے والا ایک ہی چیز ہوتی ہے ایک ہی ہستی ہے ایک ہی کیفیت بنتی ہے بظاہر لیکن بہت فرق ہے اس پہ پھر آگے چل کے بات کریں گے تو ہوتا کیا ہے کہ ترجمہ کیا اب ہمارے یہاں ہمارے علماء نے نے ایک فیصلہ کیا جو کہ بہت کمال کا فیصلہ ہے انہوں نے کہا جی قرآن کا جب بھی ترجمہ ہوگا یا تفسیر ہوگی اصل عربی متن اوپر لازمی لکھا جائے گا اس کے بغیر نہیں رکھنا جی، پرانی کتابوں میں یہ ہوا کہ انہوں نے اس بغیر بھی ترجمہ کیا اچھا پھر اتفاق سے جس علاقے میں ترجمہ ہوا وہ لوگ جب کسی دوسرے علاقے میں گئے تو ان کے ترجمے سے ترجمہ ہوا تو چلتے چلتے وہ بات کیا سے کیا ہو گئی ایک تو یہ ہے تحریف اور اصل متن اس سے ختم ہو گیا آج پرانی کتب میں اصل متن کون سی زبان میں تھا اس پہ بھی بحث ہے کہ انجیل بھائی آرامی زبان میں تھی یا عبرانی زبان میں تھی آج اب یہ بھی بحثیں چل رہی ہیں آپ اس میں ان کو یہ بھی بیچاروں کو نہیں پتا کہ اصل میں کس میں تھی کیونکہ اصل متن ہے ہی اچھا دوسری تحریف اس طریقے سے ہوتی ہے کہ آپ کو فرض کریں آپ ایک ہلکے میں بیٹھے قرآن کا درس ہو رہا ہے اور وہ جو درس ہے اس درس کو کے ساتھ ساتھ آپ جس کہتے ہیں نوٹس لینا آپ ساتھ ساتھ لکھتے جا رہے ہو آپ نے کہیں جس نسخے کو رکھ کے پڑھ رہے تھے اسی کے ساتھ نوٹس لینے شروع کر دیے اچھا اس میں آپ نے ترجمہ بھی لکھا اس میں آپ نے تفصیلی نقطہ بھی لکھا اس میں کوئی آپ نے اپنے سمجھ کے مطابق چیز بھی لکھی اس طریقے سے چیزیں چلتی گئی کل کو وہ چیز آگے کہیں گئی کہیں آگے گئی آہستہ آہستہ فرض کریں گے جو نوٹس لینے والا ہے وہ بھی عربی میں نوٹس لے رہا ہے تفصیلی نقطے لکھنے والا بھی عربی میں لکھ رہا ہے اب اس سے کیا خطرہ پیدا ہو جائے گا کہ وہ جو متن ہے وہ آپس میں غلط ملت ہو جائیں گے گٹمٹ ہو جائیں گے کسی وقت آگے چل کے یہ خدشہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اصل متن کون سا ہے اور تفصیلی نقطہ کون سا ہے اور روایت جو اس میں بیان ہوئی ہے کون سی قرآن کی میں بیان ہوئی روایت اور کون سی حدیث کی روایت ہے یہ چیزیں آپس میں وہ ان کی وہ ختم ہو جائے تو ہوا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت قرآن کا نزول ہو رہا تھا اس وقت وہ قرآن کی کتابت کے ساتھ حدیث کی کتابت کو منع کر بعد میں تو بے تحشہ روایت موجود ہے آپ نے خود لکھوائی چیزیں کہ میں لکھا کرو جیسے جب حج پہ خطبہ فرمایا تو صحابہ کو کہا کہ لکھو جی۔ اور جو لوگ جن کو پہنچایا جا سکتا ہے ان کو آگے پہنچاؤ بالکل ٹھیک وہ بھی تو حدیث ہے نا آپ کے الفاظ ہاں جی۔ اور بھی بے تاشا معاملات میں راشدین کے دور میں رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے اپنے انہوں نے مختلف جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے فلاں وقت میں وہ حدیثیں جلائی تھی لیکن انہوں نے اپنے ہی گورنروں کو مختلف علاقوں میں افعال اور اقوال لکھ کر بھی تو بھجوائے تھے تاکہ وہ اس کے مطابق وہاں پہ حکومت کریں اور وہاں پہ دین کا جو ہے وہ نفاذ کریں تو وہ بھی تو حدیث ہے حضرت علی نے نسخہ بنایا حضرت عمر کا لکھوایا ہوا نسخہ موجود اب یہ ہے کہ آج بہت سے اس میں سے چیزیں گم گئی ہیں تاریخ میں یہ بات درست ہے لیکن اس سے فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ جو بعد میں تابعین نے چیزیں لکھی تبا تابعین نے چیزیں لکھی وہ ساری روایات اس کے اندر آ چکی جی۔ لیکن یہ کہنا کہ حدیث نے حدیث صحابہ نے لکھی یہ بات جھوٹ ہے صحابہ نے کتابیں لکھی ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابر بن ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شاگرد تھے ان میں صحابہ بھی موجود تھے ان کے اندر وہ لوگ جو ہیں وہ لکھا کرتے تھے دیکھر صحابہ جو ہیں انہوں نے تعلیم بھی دی حدیث اکٹھی بھی کی یہ بات چھوٹ ہے سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک آپ کی حیات ظاہری کے اندر ان کے دوران احادیث صحابہ نے لکھی ہاں بعد میں جن پہ شبہ ہوا یا شک ہوا ان کو انہوں نے چلایا اس کا یہ مطلب نہیں انہوں نے حدیث جلا دی <laughs> یہ بات <laughs> بالکل غلط ہے یہ شبے والے جو احادیث ہیں ان کو چلایا گیا تو کتابت کا عمل قرآن کا بھی اور احادیث کا بھی اور اسی طرح پھر اس پر عمل کرنا قرآن پہ بھی عمل احادیث پہ بھی عمل تو یہ چار بنیادی چیزیں تھیں جن کا سہارا لیا گیا قرآن کو بھی محفوظ رکھنے کے لیے اور احادیث کو بھی محفوظ رکھنے کے لیے اس میں ایک درس و تدریس ایک حفظ ایک کتابت اور ایک عمل کرنا یہ چاروں چیزیں قرآن کے لیے بھی ہوئی اور بالکل اسی طریقے سے احادیث کے لیے بھی ہوئی تو یہ کہنا کہ جناب یہ تو بعد میں آئی تھیں اور اس طریقے سے ہوا تھا اور وہ پہلے منع تھا اور پہلی تو کتاب ہی تین سو سال بعد لکھی گئی ہے تو تابعین کی کتابیں آج موجود ہیں وہ نہیں گم ہوئی ہیں وہ موجود ہیں نسخے تو تابعین نے تو صحابہ سے لکھا صحابہ سے اب صحابہ کی چیزیں تابعین نے لکھ لی بعد میں اگر صحابہ کی اپنی لکھی ہوئی کسی وجہ سے نہیں رہی یا صحابہ نے جو بیان کی تابعین نے لکھی وہ مطلب مطلب ہمارے ہمارے لیے تو بالکل جو ہے وہ مستند بات ہے ایک نہ کہیں مستند مستند مستند بات ہے اور صحیح بات ہے ہم اس میں کوئی شبہ نہیں ہے ہاں اب وہ جو ہمارے آئمہ نے نظام ترتیب دیا چھان کا اور یہ بتانے کا اور آپ اتنے سخت تھے اور آپ اس میں شدت پسند تھے صحابہ آئمہ بھی شدت پسند تھے ہمارے آئما نے نہ صرف اس بات پہ زور دیا کہ لوگوں کو بتائیں کہ صحیح روایات کیا ہے بلکہ انہوں نے اس بات پہ بھی زور دیا کہ بتائیں کہ غیر صحیح روایات کیا ہیں اس لیے انہوں نے کتابوں میں صحیح بھی لکھی اور انہیں کتابوں میں غیر صحیح بھی لکھی اور ساتھ میں بیان کیا کہ یہ غیر صحیح اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ روایت پڑھتے ہیں اس کے نیچے یہ نہیں پڑھتے کہ انہوں نے اس کے بارے میں لکھا کیا ہے انہوں نے کہا جی غریب ہے نیچے لکھا ہوا غریب ہے وہ نہیں پڑھنا ہم نے ہم جب بیان کرتے ہیں ہمارے علماء ممبر پہ بیٹھ کے یہ کام کرتے ہیں جناب خطیب بغدادی نے یہ کہا بھائی خطیب بغدادی نے یہ کہا ہے تو ان روایات کے بارے میں جو ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں یا اس کے بارے میں جو فیصلے موجود ہیں وہ بھی تو بتا دو صاحب بالکل کہ جی یہ سیاح ستا کی فلاں کتاب میں لکھا ہے جی ابن ماجہ میں لکھا ہے جی ترمزی میں لکھا ہے جی وہاں ذرا پڑھ لیں ہو سکتا ہے نے نیچے یہ بھی لکھا ہو کہ یہ غریب ہے یا اس میں فلار ابھی جو ہے اس پہ اعتراض ہے وہ ہم نہیں دیکھتے سو یہ ہم غلطی کرتے ہیں تو انشاءاللہ آگے ہم چلیں گے تو اس میں یہ ساری چیزیں ہم تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے کون کون سی اقسام روایات کی موجود ہیں کس قسم کو کون کون لوگ کن شرائط کے ساتھ استعمال کرتے ہیں جو فکہ میں اختلاف رائے پیدا ہوا ہے وہ کیوں پیدا ہوا ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ کیوں پیدا ہوا ہے اور پھر انشاءاللہ مزید تفصیل اس کی آگے چلتی رہے گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں علوم الحدیث علوم القرآن بنیادی جو ہمارے دین کو سمجھنے کے لیے جو ہماری ضرورتیں ہیں ان کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ خیر سیدنا مولانا محمد آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین